ہشام دستوائی نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس زمین کی مقدار بھر سونا موجود ہو تو کیا تم جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو بطور فدیہ دے دو گے وہ کہے گا ہاں تو اسے کہا جائے گا تم سے تو اس سے بہت آسان مطالبہ کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچاسی